ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا اللہ کے نام سے جب بہت رحم والا نہایت مہربان ہے یقینا ہم نے تجھے فتح دی ایک واضح فتح لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر تاکہ اللہ تعالی تیرے وہ گناہ معاف کر دے جو پہلے ہیں اور جو پیچھے پچھلے ہیں وہ یتیمہ نعمتہ علیہ کا اور تیری نعمت اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دے ویہ دیا کا سیاہ مستقیم اور تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے پر سلا اللہ نثر عزیز اور اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے زبردست مدد یہ صلح حدیبیہ کے بعد تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی الصلاۃ السلام معصوم الخطا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے تو اگر گناہ ہوئے ہی نہیں تو پھر معافی کس چیز کی معافی تو تبھی ہوتی ہے جب گناہ ہو تو نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہاں نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کا جو بھی گناہ ہے اللہ نے ایڈوانس معاف کیا غلطی نہ ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے سبحان اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اللہ کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے وہ نبی کو خدا کے برابر کرنے کی کوشش کر دی ہے اور صحابہ اکرام کا رتبہ بڑھا کے ان کو نبی بنانا شروع کر دیا یہ مبالغہ آ رہی ہے صحابہ کرام کا رتبہ وہ اپنا ہے صحابہ کرام کا قول و فیل و دین میں شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ شار اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے شریعت نازل نبی پر کی ہے صحابہ پر وہی نہیں اترتی صحابہ کا قول صحابہ کا فیل حجت نہیں بن سکتا لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ کے قول فیل کو بھی حجت بنانا شروع کر دی اور نبی نبی کو اٹھا کے اللہ والا درجہ دینا شروع کر دیا اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں نبی معصوم اور الخطا ہوتا ہے ہاں۔ تو نبی معصوم اور الخطا نہیں ہوتا نبی سے خطا غلطی ہو جاتی ہے ہاں اللہ نے نبی کی شان یہ رکھی ہے کہ نبی کی خطائیں اور غلطیاں اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس معاف کی ہیں یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی ماہر کاتب ہو نا لکھنے والا وہ لکھتے ہوئے لفظ اس سے اگر کوئی غلط لکھا جائے تو وہ اس کو اس انداز میں مٹائے بغیر سیٹ کر دیتا ہے کہ وہ ایک نیا ڈیزائن اور نیا رسم الخط بن جاتا ہے درزی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کپڑا سیتے ہوئے وہ اس کی اس انداز میں اصلاح کرتا ہے کہ وہ ایک نیا فیشن اور نیا ڈیزائن بن جاتا ہے وہ اس انداز میں سیٹنگ کر دیتا ہے اور اسی طرح انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کہ اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ اس کا ازالہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بھی امت کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے امت کے لیے اس کے اندر بھی ایک ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب نے یہ فتح کی آیت اللہ تاخر پڑی اور اس کا صرف سادہ ترجمہ ہی کیا اور کچھ نہیں کیا صرف ترجمہ تو اس پر کیس ہو گیا جی یہ نبی کو کہتا ہے کہ نبی سے گناہ ہوا ہے گستاخی کا کیس ہو گیا باقی باقی سارے انبیاء کی گنواتے ہیں غلطیاں ہاں۔ لیکن نبی علیہ السلاۃ والسلام کی باری آئے تو پھر میٹر گھوم جاتا ہے حالانکہ وہ بھی نبی ہیں انسان ہے خدا نہیں ہے غلطیوں سے پاک ہونا مبرہ ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اب کئی ایک واقعات ایسے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے جس طرح شہد کو اپنے پر حرام قرار دے لیا اسی طرح وہ آباسا وطا اللہ عبداللہ ابن مختوم والا واقعہ اسی طرح وہ جو اسیران بدر تھے ان سے فدیہ لینے کا جو فیصلہ کیا وہ بھی پیچھے گزر گیا کہ اللہ نے کہا کہ اگر پہلے سے اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تمہیں سخت عذاب پہنچتا پھر اسی طرح ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو بلکہ جب بھی کوئی کام ہو جائے تو ارادہ کرو تو انشاءاللہ شاء کہو اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو پھر کہہ دو کئی ایک باتیں ایسی ہیں تو خطا ہوئی ہے نبی سے خطا سے معصوم نہیں ہاں خطا کی سزا اور اس کے عقاب سے وہ معصوم ہے کہ ان کو اس کی خطا کی کوئی سزا نہیں کوئی عقاب نہیں کوئی جرمانہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوانس معاف کی ہوئی ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کا لشکر وقال اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر, ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذالک عند اللہ فوضا عظیما تاکہ وہ اہل ایمان مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دے اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے وہی الدیب المنافیقینافیقات المشرقینمشرقات اور منافق مردوں عورتوں اور مشرق مردوں عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں علیہم السوء ان پر برائی کا چکر ہے وغضب اللہ علیہم اور ان پر اللہ کا غدب ہوا ولعنہم اور ان پر اللہ نے لعنت کی وہ جہنم ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے وہ سات مسیرا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے انا جنوب ولی اللہ کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے وقان اللہ عزیز اور اللہ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے انا ارسلاء کشاہد امبشر و ندیرہ یقیناً ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لتؤمن امین بالله و اللہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا و تو اور اس کی مدد کرو و تو اور اس کی توقیر کرو عزت کرو و تو سب و اصیلا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو ان الذين انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم یقینا وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے کا والا نفسی ہی تو جو وعدہ توڑے گا تو وہ اپنے لیے ہی اپنی ہی جان پر عہد توڑے گا پمن اوفا بیما علیہ اللہ اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا جس پر اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فسو فیوتی ہی اجر عظیمہ تو ان قریب اللہ اس کو بہت بڑا اجر دے گا سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا ان قریب پیچھے رہنے والے جو دیہاتی ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھروں نے مشغول کیے رکھا تو ہمارے لیے بخشش طلب کر یقول نبی السنتی مالی صفی قروبیم وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان ارادہ بکم ذرن او ارادہ بکم نفعا تو تمہارے لیے اللہ سے کون مالک ہے کسی چیز کا اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کا یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا بل بلکہ کان اللہ بما تعملون خبیرا جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو ہمیشہ سے ہی خوب جانتا ہے الرسول والمؤمنون اللہ قلیبر ابدا بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھروں کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے وہ زی رضالی کفی اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی وہ ذنع تم اور تم نے برے گمان کیے وکنتم کم بورا اور تم ہلاک ہونے والی قوم تھی ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے یقیناً کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وقال اللہ غفور الرحیم اور اللہ ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے سيقول المكلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ضرونا نتبعكم ان قريب پیچھے رہنے والے تمہیں کہیں گے جب تم غنیمتوں کی طرف انہیں سمیٹنے کے لیے آگے بڑھو گے کہ چھوڑو ہمیں ہم بھی تمہاری پیروی کریں یریدون بد دل کلام اللہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات تبدیل کر دیں کلن لن ہونا کہہ دیجیے کہ تم ہماری ہرگز پیروی نہ کرو قدال قال اللہ قبل اسی طرح ہی اللہ نے اس سے پہلے کہا فسیقولون بل تحسدوننا نہ وہ قریب کہیں گے بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو بل کانوا لا یفقهون اللہ کلیلہ بلکہ وہ تو بہت تھوڑا ہی سمجھتے ہیں قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون ان لوگوں کو جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے فَإِن تُطِعُوا پس اگر تم حکم مانو گے اطاعت کرو گے یؤتکم اللہ اجرا حسنا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا وہ ان تطول کما طول تم ان قبل وکم اذاب علیما اور اگر تم ایسے ہی پھر جاؤ گے جیسے اس سے پہلے پھر گئے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا لئی سا الما ہرا جن والا الرج ہرا جن والا المری حرج اندھے پر اور کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لگڑے پر اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ومن يتولى يعذبه عذابا اليما اور جو پھر گیا تو اللہ تعالی اسے دردناک عذاب دے گا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واعطاهم فتحا قريبا یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت کو نازل کیا اور انہیں ایک قریب فتح عطا کر دی ہاں جی سکون دلی اطمینان بمغانیمہ کثیرہ اور بہت زیادہ غنیمتیں یہ اخوضونا جنہیں وہ حاصل کریں گے وکان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے وعدکم اللہ مغانیمہ کثیرتا تأخوضوناہا فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم حاصل کرو گے پھر اس نے تمہیں یہ جلدی عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ولی تکون آیت للمؤمنین اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور کئی ایسی غنیمتیں کہ تم نے ان پر قدرت نہیں پائی قد احاط اللہ بِهَا اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کا احاطہ کر رکھا ہے وکال اللہ علیہ کلشین قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یہ اخرا دوسرے سے مراد خیبر یہ مکہ کے بعد تفصیل تو واضح مشہور واقعہ بیت بیت رضوان کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پہنچی تھی تو صحابہ کرام نے پھر بیعت کی نبی علیہ السلام پر کہ اس کا بدلہ لیں گے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے روک دیا معاہدہ ہو گیا اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے ہتھیار کے بغیر بڑا مشہور واقعہ ہے ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا اگر تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ قتال کریں تو وہ تمہاری طرف اپنی پیٹھوں کو پھیر دیں گے پھر وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے سنت اللہ التي قد خلت من قبل یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلا اور آپ اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہ پائیں گے وہ الذي كفى ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے مکہ کی وادی میں روک دیا تھا من بعد ان اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر کامیاب کر دیا وکال اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معقوفا ان يبلغ محله یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی روکی گئی ہے اپنی جگہ پر پہنچنے سے ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں کہ جن کو تم نہیں جانتے ایسا نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے کم تم بغیر تو تمہیں بغیر علم کے ان کے بارے میں افسوس پہنچتا لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء تاکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما اگر وہ پھسل جاتے تو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب دیتے تو یہ دیکھیں یہ ایک یوں سمجھے کہ قانون ہے کہ جہاں پر کسی بستی کسی علاقے میں کافر رہتے ہیں ادھر حملہ کرنا ہے مسلمانوں نے اور اس بستی میں کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں اب اگر یہ خدشہ ہو کہ کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی مارے جائیں گے تو پھر مسلمان ادھر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر ایسا نہ ہوتا کہ مسلمانوں کو لا علمی میں تم قطع کر دو اور اس کی وجہ سے تمہیں معرہ یعنی عیب تم پر لگ جاتا کہ مسلمان اپنے مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں تو ہم تمہیں ان کے خلاف چڑھائی کرنے کی اجازت دے دیتے لیکن اب وہاں پر چونکہ مسلمان ہیں اور کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قتل ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے لہذا ان کے خلاف حملہ کرنے سے روک دیا گیا منع کر دیا گیا آج کل یہ جتنے بھی یہ تکفیری لوگ ہیں بس بلا امتیاز سب کو قتل کرتے جا رہے ہیں تو یہ طریقہ کاری غلط ہے اس جعل اللہ دین کفر فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعزهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها وقال الله بكل شيء عليما جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد رکھ لی جاہلیت کی ضد تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور اہل ایمان پر اتار دی اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ لائق تھے یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لقد صدق اللہ رسول بالحق یقین اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی لطد مسجد الحرام ان شاء اللہ عامین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سروں کو کٹوانے والے مڈوانے والے اور بالوں کو کٹوانے والے تم بے خوف ہو جاؤ گے فعلم ما لم تعلموا تو اللہ نے وہ جان لیا تو اس نے وہ جان لیا جو تم نے نہیں جانا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی یعنی کہ حجت البدا سے پہلے اللہ نے مکہ فتح کروا دیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولا تھا اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام تر ادیان پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معه اشداء على رحماء بینهم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں بڑے نرم ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آپ انہیں دیکھیں گے کہ رقو اور سجدہ کرنے کی حالت میں اپنے رب کا فضل اور ردا مندی تلاش کرتے ہیں فی ان ان کی نشانی کے چہروں میں سجدے کرنے کے نشانات ہیں فی التورات یہ ان کی مثال ہے تورات میں وہ ان اخرج شاہو اور ان کی مثال انجیل میں اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کومپل نکالی فآزارا ہو پھر وہ موٹی ہوئی فس تغلادا فآزارا ہو پھر اس نے اسے مضبوط کیا فس تغلادا پھر وہ موٹی ہوئی فس توا تو سوقی ہی پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی یعجب الزراع وہ خوش کرتی ہے کاشت کرنے والوں کو لیگید بہم الکفار تاکہ ان کے ذریعے وہ کافروں کو غصہ دلائے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات منہم مغفرتا و اجرن عظیمہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور سال عمل کرنے والوں سے بہت بڑی اجر اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے